صلی اللہ رسول الکریم دو باتوں کو بیان کریں گے ایک اس کی دل کی چاہت اور ایک امال کی حفاظت آدمی وہ کام کرتا ہے جس کو کرنے کو اس کا دل چاہتا ہے اس کے لیے اس کو چاہت ہوتی ہے جس کی کوئی چاہت نہ ہو تو اس کو کرواؤ تو کرتا تو ہے لیکن وہ تکلیف سے ہی کرتا ہے پیسے میں کہتے ہیں زور, زور گیر کے ہی ناشو بھائی نہ زور گیر کار کی مطلب ایک زور سے جبر سے کر رہا ہے تو جبر سے کر رہا آدمی تو کبھی کبھی اس کی نثار صاحب کی عادت ہے نا کہ ہر بار گاڑی کھڑی کر کے اینڈ بریک کو کھینچ کے کھینچ لینا پڑے اور ہم تو پرانے زمانے کے لوگ اس پر ہینڈ بریک پتہ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی گاڑیوں میں ہینڈ بریک بھی نہیں ہوتی تھی یہ اشارے بھی نہیں ہوتے سر اشارے نہیں ہوتے تھے سر میں کبھی کبھی یہ نوجوانوں کو میں کہا کرتا ہوں تمہیں پتا کہ اشارے بھی ہوتے تھے اشارے کا کیا طریقہ تھا تو باقاعدہ اس کا طریقہ تھا کیسے ہاتھ نکالے تو مطلب میں ادھر مڑ رہا ہوں ایسے ہاتھ کرو تو کسی آدمی کو کہیں آگے نہیں آؤ گے میں مڑ رہا ہوں اور ایسے ہاتھ کرو مطلب ہے کہ آپ جا سکتے ہیں اور اگر بائیں مڑنا ہو تو پھر کیا کرنا ہوتا تھا جی جب اشارہ نہیں ہوتا تھا ان سے جب بائیں مڑنا ہوتا تھا تو ڈرائیور جو ہے گاڑی سے ایسے نکالتا تھا ہاتھ یہ کیوں نہیں اس کی جب ایسے نکالنا مطلب کہ اب میں بائیں مڑ رہا ہوں <laughs> اشاروں کے بغیر سارا خیر بات کس پر یاد آئی اشاروں کی آپ اس سے ہینڈ بریک ایسی ہوتی ہے آپ ہماری عادت نہیں ہے یو پی تو اس کو لڑائی شروع کر گاڑی چلتی نہیں کیا ہو گیا تو دیکھا جو ہینڈ بریک اس نے کھینچی ہوتی ہے مطلب گاڑی کو جبر چلانا پڑتا ہے جبر سے تو جبر سے جب چلانا پڑتا ہے تو نہیں چلتی ہے تکلیف ہوتی ہے رفتار اس کی نہیں ہوتی ہے تو آدمی کی چاہ جو ہے نا وہ جس چیز کو ہو اس کو کرتا ہے اس کو آسانی سے کرتا ہے اور ہو تو اس کو بت بجبر تکلیف کرتا ہے اس کو آج ہاں جی۔ تو چاہ درست کرنی ہوتی ہے چاہت کو درست کرنا ہوتا ہے اب یہ کل ہی ایک آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آئے کالج میں تو انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کا کیا ہوگا اب اس کا پتہ اتنی بار امتحان ہو رہا ہے چوتھی کی پانچویں بار اس کا امتحان آخری سال کا ہو رہا ہے تب اس کی تو دماغی تکلیف بہت زیادہ ہے دیکھو یہ دوائیاں ہیں ہاں، پچاس روپے کتنی کی گولی ہے اور روزانہ اس کو دو کھانی پڑتی ہیں اور اب میں کیا کروں ہمارا کیا حال ہو اس میں اتنے خرچے میں تو اس کا دماغی امراض کا مالک اس کا کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا علاج ہو جائے تو میں سو فیصد آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس لیے تم ڈاکٹر صاحبان صاحب کو کہنا کہ اس کو پاس کریں اور میں نے سوچا یا اللہ آپ امتحان لینے والے نے آگے معاشرے میں ایک ڈگری والا ڈاکٹر نکالنا ہے اور وہ ہو پاگل تو آخر اس کی بھی اس کی جی آگے آدمی کیا کرے گا اس بات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے تو خیر اب وہ اب سارا اس کے بیٹے کا نقشہ سامنے میرے آ گیا یہاں کر داخل ہوا تھا تو کچھ ہمارے مجالس سے بیٹھنے لگا کچھ سروزہ وغیرہ میرے ساتھ لگایا اس نے اس نے بیت ہونا چاہا تو میں نے اس پر دھیان کیا تو دل میں آیا کہ اس کو بیت نہ کرنا میں چلے آپ آ کے جاتے رہے انشاءاللہ جس وقت اللہ کی شان کے کچھ تین دنوں کے بعد وہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق ہوا اور اس میں اس کی چاہت اتنی بدلی بدلی بدلی اب ظاہر ہے کہ وہ پانچ سال اس کا باپ اس کو تعلیم کرایا اس کو اس کے لیے شادی کرے ہاں۔ اور باپ کا یہ اس کو سب کی سمجھ ہے فہم اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے آپ کو مستقبل کی روزی کا ذریعہ حاصل کرے پھر گوں کی بوریاں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں ہاں جی؟ وہ لوگ ہو جائے بدلا سے داخل ہے نا وہ لوگ ہو جائے لگے ہونے دکھ رہے ہیں تو بس دگا ہی ہوا جی، دگا ہی ہوا سہارنا جی؟ کیوں گوں کی بوری ہے کی تھی بس دوسری یہی نہیں کوئی ڈاکٹر صاحب التخا نہیں وہ یہ ہو جائے سر چھوٹا پتہ بولے گی اب جی وہ اللہ کی شان کے اس کو اس میں ایسا صدمہ ہوا کہ دماغی مریض ہو گیا اس وقت مجھے اس کو ذہن میں خیال آیا کہ اس وقت دل میں ہر بات آ رہی تھی اس کو بیت نہیں کرنا ہے اگر یہ ہوا تھا پاگل بیت ہونے کے بعد تو لوگ کہتے کہ یہ بیت سے پاگل ہوئے فضلی تعالیٰ ہمارا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس میں آدمی گڑبڑ ہو جائے یا وہ اس کے حالات نہیں ہوتے ہیں میں ایک جگہ گیا خانقاہ میں گیا تو وہاں ان بزرگوں سے آدمی مریض ہوا تھا تو آدمی سائیکلٹیک مریض ہوا ہوا تھا ایک دوسرے کی باتیں بول رہا تھا تو ان بزرگوں کے ایک مرید خلیفہ نے کہا کہ یہ مقام حیرت سے گزر رہا ہے مقام حیرت سے میں نے مقام حیرت کیا ہمارے سلسلے مانے کے بعد بعض آدمی کو اوشا واس پڑ جاتے ہیں پھر وہ حیرت سے بعض آدمی نکل آتا ہے کہ بعض نکل بھی نہیں سکتا ہے میں جب فضلی تعالیٰ مہاراج سبروں کے ساتھ الگ ہے کہ مقام حیرت میں جانے والے آدمی کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کو حیرت میں جانے نہیں دیتے ہم سے جی۔ حیرت سے باہر رکھتے ہیں وہ ذاکر اللہ آیا ہوا ہے نہیں ذاکر اللہ اس وقت نہیں آیا نہیں آیا ہاں جی۔ اللہ جو ہے تو یہ کسی ڈول بازی والے پیر کے پاس جایا کرتا تھا تو اس نے کہا کہ چودہویں رات ہی چودہ رات کو ڈاکٹر صاحب والی کے ہی کا نام کلا کلاؤ میدان کے اور بولے بھی ہو بس یہ شروع یہ کہتے کیا پیر صاحب کہ کو پکڑتا ہے اس کے بازو مروڑ کر اس کو پیچھے سے مکہ مارتا ہے تو اس کو اندر جا کر لٹاتے ہیں تو ذاکر اللہ پچھلی دفعہ جو ہے تو نظر شاہ ڈاکٹر ہونے کے نا پچھلے ہمارے اجتماع میں تو اس کو بڑا غور غور سے دیکھ رہا تھا کہ ڈول بازی کے بغیر کیسے آدمی چلا بڑا غور سے دیکھ رہا تھا بولے تو اس کو اس سے ایک مہینہ پہلے اس کے ذکر میں نے بند کرایا ہوا تھا وہ کل جا آخری بیان میں کہا میں نے کہا نہ کہ چھلانگ لگا کے وہاں کا ممبر کے پاس ادھر سے جہاں تک چھلانگ لگا دیں اسی کو پہلے باہر نکالا تو خیر جی کی چاہت کو دل کی چاہت کو ذات ضلد کے لیے خالص کرنا ہوتا ہے تو اس لیے بزرگوں طریقہ رہا ہے کہ کوئی کھانا شروع کیا بہت مزہ آیا بہت پسند آیا اسی وقت اس کو اٹھا کر دیا اب جی اس کو اس کی بہت چاہت ہو گئی ہے اس چاہت کو جو ہے تو اللہ کی چاہت پر قربان کر دیں کپڑا پہننا بہت پسند آیا تو اس کو جو ہے یعنی اٹھا کر دے رہی بس اس وہ چاہت اس کے ساتھ لگ رہی ہے تو اس چاہت کو اللہ کے لیے قربان کرنا چاہیے میں دو واقعات لکھوائے تھے ساگب صاحب سے کون کون سے تھے ساگر صاحب ایک تو برخ برخ حفشی غلام نا اور دوسرا دوسرا ایک عابد کا ہاں؟ کہ برخ حفشی غلام وہ ہے وہ بزرگ ہیں کہ مسل اسلام کو کہ ان کے پاس جا کر ان سے دعا کرواؤ بارش کی ان کے پاس جا کر دعا کرو ہاں جی۔ تو رام کے پاس گئے جنگلوں میں بیابانوں میں رہتے تھے ان سے دعا کروائی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ولی مسل اسلام سے زیادہ کامل تھے ان کا ایک فنا کا تعلق اور ایک مسلح کا تعلق جو کہ ایک رخ ہے اللہ کا تعلق کا وہ بہت زیادہ تھا اور لیکن فنا سے زیادہ بکاز قرب کا مکان ہے ہاں جی سر پناہ کسے کہتے ہیں بکا کسے کہتے ہیں ڈاکٹر سیار صاحب پناہ بکا کسے کہتے ہیں جی ہاں ہزار سے پاک ہونا ہزار سے مدسف ہونا پناہ بکا کی تشریح ہے جی اور اللہ کی ذات سب چیزوں سے خالی ہو جانا سب کو چھوڑ دینا اس میں رضائل کو چھوڑنا بھی ہے لیکن بکا پر اس میں بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی رہنمائی میں ان کی طرف جانا اسے کہتے ہیں کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ امبیال مسلاط اسلام کا لوگوں میں دعوت تبلیغ کے لیے جانا ان کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے تالک محلہ کو چھوڑ کر یہ اس واقعے کو نے اسلام میں بھی لکھا ہے علامہ اقبال صاحب نے اور یہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ وسلم کو جب اتنا روح حاصل ہوا کہ کعبہ کو حسین کے مقام پر پہنچے عرش ملا پر کا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو وہ اللہ واپس ہی نہ آتے ہم ہوتے تو واپس ہی نہ آتے تو اس مستعلق کو چھوڑ کر واپس ہونا مخلوق کی طرف ایک مجاہدہ ہوتا ہے لیکن اب اس میں اللہ کی رضا اس میں زیادہ ہے یہ ایک بات بیان ہوئی ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق نسبت ولایت کا اللہ تعالیٰ کا تعلق نسبت نبوت کا یہ بڑی نفیس اور وہ ہے اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں نازک باس ہے ڈیلیکیٹ ڈیلیکیٹ ڈیلیکیٹ آپ لوگ کے یہاں پر سمجھ آ جاتی ہے نازک باریک نفیس کہیں تو محسوس نہیں کرتے آپ کے اس لفظ کیا مانیں ولایت میں قورب نسبت ولایت کا زیادہ ہے اور درجہ نسبت نبوت کا زیادہ ہے تو اس پر غیر موقع لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ بلی کا مقام نوز پیغمبر سے زیادہ ہوتا ہے ایسا قطر نہیں ہے کہ ہر نبی نسبت نسبت نبوت کا بھی حامل ہوتا ہے اور نسبت ولایت کا بھی حامل ہوتا ہے نسبت ولایت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ذات اپنی ذات کا تعلق اللہ کے ساتھ اس کا ذکر عبادت میں لگنا اس کے لیے خاص ہو جانا اور اس میں بہت لطف ہے بہت قرب ہے چاہت ہے سب کچھ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اجرا کے لیے اس کی بات کو پھیلانے کے لیے اس کے احکامات کی ترویج کے لیے مخلوق میں نکلنا اور کام کرنا یہ نسبت نبوت ہے کہ قرب اس کا زیادہ ہے اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں مقام اور درجہ اس کا زیادہ ہے تو اس کا سالمی رحمۃ اللہ نے کے بات میں لکھا ہے جیسے آدمی ایک چھوٹا بیٹا ہوتا ہے آدمی پہ بڑے پیار سے باتیں ہے راجا راجا دیکھو اس کو اٹھا رہا ہوتا ہے پیار کر رہا ہوتا ہے تھوڑی سی بات کہتے ہیں ایک دم اس کو لا کر دیتے ہیں اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کہتے ہر بچیا اس سے بات اسے ہے کہتے کوئی بھی کام ہم ذمہ داری آتی ہے تو بڑے بیٹے کو دیتا ہے ہزار روپے تو اس کو دیتا ہے یہ سودا اللہ وہ سودا لگا ہو ٹاپی جو چھوٹے بیٹے ہوتا ہے بڑا پیار کر رہا ہے اس کو چوم رہا ہوتا ہے تو یہ تعلق جو ہے یہ ولایت والا ہوتا ہے وہ ذمہ داری جو اس پر ڈالتا ہے آدمی ہے اس کو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ اس نبوت والا ہوتا ہے یہ ایسے درمیان بات آ گئی وہ برخ اس کے غلام کی وجہ سے تو واقعہ لکھا تھا یہ درخوالے میں کہ غلام کے کیا الحام سے صاحب صبح کی آواز ہاں کہ یہ آدمی تو اچھا ہے عابد شاہ ذاکر شاہ لازمی آدمی اس نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے جنگلوں امانوں کی زندگی اختیار کی ہے انہوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے کہو کہ جب باد نسیم چلتی ہے صبح کے وقت صبح کو جب باد نسیم چلتی ہے تو اس کا لطف اٹھانے کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے جی کہ باد نسیم کا لطف اٹھانے کے طرح متوجہ ہوتا ہے اس وقت وہ چاہت کا لہر اندر جو ہے نا اس کی باد نسیم کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ باد نسیم کی طرف نہیں ہونی چاہیے اللہ کے ذات جلال کی طرف ہونی چاہیے ایک یہ واقعہ لکھا ہوا تھا اس پہ دوسرا اسی میں لکھے تھے دونوں واقعات دوسرا یہ واقعہ لکھوایا تھا کہ ایک آبد میں عبادت کرتے ہیں جنگل میں تو ان سے دور فاصلے پر ایک طرف درخت پر چڑیا بیٹھتی تھی آ کر رات کو چہچہ آتی تھی تو انہوں نے اپنی عبادت کی جگہ تبدیل کر کے وہاں لے گئے اس کی چہچہات اس کے چہچہانے سے لطف آتا ہے تو کہا کہ ان کو ان کو بتاؤ کہ یہ انہوں نے اپنی چاہت کو اس کے چہچہانے کے لطف کی طرف کیوں کیا ہے مبزول کیا ادھر کیوں بڑا ہے زاگر صاحب سے میں نے کہا کہ اس کے نیچے علوم کا کا حوالہ لکھتے ورنہ مولوی اس کو سمجھے گے نہیں پھر کہیں گے نا غیر عالم لوگ ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی یہ باتیں لکھ رہے ہیں ساتھ کا حوالہ لکھتے نا پھر کوئی نہیں بولتا ہے ہاں جی طرح خوار آدمی کسی خان کا نوکر ہو تو کہے کہ کسی جگہ جا کر سوال جواب کر ایک دار بس پہ ٹھیک تھا سے ہاں جی؟ ٹھیک کال کھول دیجیے تو طرح آدمی کو سوال ہے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے نا فلاں کتاب میں یہ فلاں بزرگ میں آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے تو خیر یہ کے تعلق والے اپنی چاہتوں کو اللہ کے لیے خارج کر کے سب چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں یہ گھر سے بہت قرب ہے اور بہت ہی زبردست چیز ہے اس طرح کی فنا لیکن اس سے زیادہ مشکل بقا ہے جی جو یہ کہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں برتنا کرنا لگنا ان میں ان کو پورا کرنا اللہ ان کو نبھانا چھوڑ دینا یہ بہت مشکل ہے لیکن چھوڑ دینا پھر درجے میں آسان ہے احکامات کی روشنی میں اس کو بجھا لانا برتنا یہ مشکل بات ہے پورا کرنے میں آدمی بس کسی کی پرواہ نہ کر رہا لو مت لائم لائق کو نہ مت لائم راضی ہوتے ہیں لوگ تو راضی ہوں گے ناراض ہوتے ہیں ناراض ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو دیکھنا ہے تو چاہتوں کو جب آدمی کی چاہت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی لگ جاتی ہے پھر اس کے لیے باتیں آسان ہو جاتی ہیں یہ صلاح الدین جو رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علمگیر صاحب دعوت عظیمت میں لکھا ہوا ہے عربی صاحب نے سنایا ہوا کہ تاریخ دعوت عظیمت میں لکھا ہوا ہے کہ وقت صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایبی رحمۃ اللہ علیہ لڑ رہے تھے تو گھوڑے پر بیٹھنے کے دوران بیٹھنے کی جگہ پر دانے نکلے ہوئے تھے اور میں درد و تکلیف تھی جس وقت لڑنے کا وقت آ جاتا تھا بس پہ اس تکلیف وغیرہ کا احساس نہیں ہوتا گھوڑے پر بیٹھ کر بس کیونکہ چاہت آگے آ گئی ہے یعنی چاہت ایک نشہ ہے نا چاہت ایک نشہ ہے درد سب کو غائب کر دیتا ہے تو وہ جب نیند لڑنے کا وقت تھا پورا ہوا فارغ ہوئے بس پھر درد رکھنے کا پر بحال ہے بس تو عجیب واقعہ آپ کو سناؤں ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے تو میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی نے کر شادی کا شادی کارڈ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا تو میں کہا اچھا ہو تو فلاں ڈاکٹر کی شادی ہو رہی ہے اور بولی میں اس کا جی جائیں گے انشاءاللہ تو میرے سامنے ڈاکٹر بیٹھا سوچنے کہا جی یہ شادی نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو ہے تو انہوں نے جھوٹا کارڈ چھاپا ہے مجھے خراب کرنے کے لیے اور چونکہ میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو اس انہوں نے کارڈ آپ کے پاس بھیج دیا ہے تاکہ مجھے ڈپریس کریں یا اللہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا باتیں کر رہا ہے تو کل پرسوں شادی ہونی ہے اور خیر وہ آدمی وہ ڈاکٹر صاحب اٹھ کر چلا گیا چلا گیا کوئی کوئی دن آیا تو اس نے بتایا کہ جی میں سب کچھ بھول گیا ہوں میں کلاس نہیں لے سکتا پڑھا نہیں سکتا چھ مہینے کی چھوٹی دن پھر گیا تو وہ آیا دو مہینے کے بعد آیا تو اس نے مجھ سے کہا جی فلانا دن ایک واقعہ ہوا تھا آپ کے پاس کارڈ آیا تھا میں نے ایسی باتیں کی تھی تو میں نے کہا جی ہاں میں نے نہیں کہ وہ کیا بات تھی اس نے کہا جی کہ اس لڑکی سے میں نے کوشش کی تھی شادی کرنے کی اور مجھے ان رشتہ دیا نہیں تو اب نتیجہ یہ اس نے کہا کہ جب وہ اس کا کارڈ آ گیا تو اس وقت ایسا دماغ پر دماغ پر ایسی چوٹ لگی ایسا صدمہ ہوا کہ یہ آدمی دماغی مریض ہوگی اسی وقت نے جو باتیں کی نا اس کے باس پر اڑ گئے تھے اور اس کے میں یہ اس, کے جو ہے تو لاشور اب یہ بات کہہ رہا تھا کہ شادی نہیں ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے ایک دفعہ شاگرد اب ڈاکٹر ہو گیا تو آیا میرے پاس اس نے کہا کہ اور دلی بدی چې تاسو وظیفه وظیفه دی ډېرې ته ولې کا کې کیا کیا بات ہے کہ یہ وظیفہ ما کرا کے رکھنا کہا اس خار پر خلے باہر کا وظیفہ کہا کہ اس میں حالات کو بدل بدلنے سے کہا کہ اس کی اجازت کے لیے آیا تھا تو میں نے کہا کہ جی میں پسے کال واڑے تھا وظیفہ تو آگے سانسا جی کیا اس لیے آیا تھا کہ اس کے لیے اس کے پیچھے کرنا چاہتے ہو وظیفہ اس نے کہا کہ تو میں نے کہا کون ہے اس نے کہا بس اگر یہ جی، صدر تو وہ کلاس کے منگوا ایسے کہا جی بڑا آج تو سر بھی ایسے کہا کلاس کی آواز کیا ہو تھا وہ پتہ نہیں ایسے مجھے اب یہ پتہ کشپ ہو رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے تو میں کوئی درشی بھی خود دکھ رہا تو کہتا ہوں کوئی درشی بھی دکھ رہی جی۔ <laughs> تو اس لیے تو وظیفے کے لیے آیا تھا کہ مطلب ایک حالات توڑنے ہیں تو خیر ایسے میں نے اگلی بار مجھے سوچی مذاق میں میں نے کہا استاد میں کے دھاکہ سے مڑ سی کہ نا تو آؤ مرشی یاد مر بھی تو سکتا ہے ابھی کیا ہے اگر وہ ہو گیا ہے منگنی ہو گئی تو کیا ہے آشی کے نام رہا ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کیا ہو گیا اگر منگنی ہو گئی مر بھی تو سکتا ہے شادی بھی ہو جائے تو کہتا ہے کیا ہو گیا مر بھی تو سکتے ہیں نا ہو سکتا ہے آج مر جائے تو خیر جی اس نے کہا جی وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دو مہینے میں نے علاج کیا تو میرا ذہن سے اثر ظاہر ہوا اور اب مجھے میں عقائد کی دنیا میں آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے پھر خیر چلا کہ چار مہینے اور علاج کے چھ مہینے کے بعد اس کا حافظہ بحال ہو گیا حافظہ بحال ہو گیا پڑھائی وغیرہ کی طرف پھر جو ہے تو اس کے بعد اس کا والد صاحب میرے پاس آیا اس نے کہا جی میں اس کی والدہ بوڑھے ہو گئے ہیں ہم کیا کریں اور اس کی اتنی ہو گئی ہے اس کی شادی کرنے کی ضرورت ہے آپ تو میں نے بات کی تو اس نے کہا کہ میں مجھے صدمہ جو ہوا ہے وہ جو صدمہ ہوا ہے اس میں شادی کی خواہش مر گئی ہے میری اور میں اب شادی کرنے کے حالات میں نہیں تو خیر کریں کیسا دیکھیں چلے اب آگے اللہ تعالیٰ خیر کرے وہ علاج کراتا رہا کراتا رہا دو سال کے بعد ایک دن وہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ دفتر میں سے داخل ہوا تو میں نے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک چمک مجھے نظر آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی صحت بحال ہو گئی ہے میں نے کہا کہا اسے کہ کو ان شاء اللہ تو آگے سے جی تو میں نے اس کے والد صاحب کو پیغام بھیجا میں نے ملنے کے لیے آئے ہوئے میں نے کہا کہ جلدی شادی کراؤں لیکن بس شکر بس اللہ سے تو مہینہ کے دو مہینے میں سارے کام مکمل کر کے شادی کرا کے اس کو کر دیا جی تو یہ لطیفہ کہانی تو میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں ہمارا تو اپنا مقصد ہوتا ہے نا میں چاہت جو تھی اور اللہ کے غیر میں سی بکھری کہ زندگی تباہی کی طرف چل پڑی تو تیرے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے چاہت کی اس کو دیکھنا تو کہاں لگا رہا ہے اتنا بڑا تیرا سرمایہ اور دولت طرح رکھی ہے دیکھنے کو تو کہاں لگا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کہ غیر اللہ کے لیے اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو گھر میں پالا وہ ایسے کیسی ہیں جب یوسف علیہ السلام کو لے کر آئے مصر خرید کر لائے چھوٹے بچے سے تو اس نے کیا کہا

کتنا خوبصورت بچا دیکھتے ہی آدمی کا دل جو ہے وہ کھینچتا ہے پھر جو ہے تو اللہ کی شان کے اللہ تعالیٰ نے بالغ ہوئے جوانی دی اس یعنی نے جمال سبحان اللہ کے نکاب ڈالے رکھتے تھے علیہ السلام اور نکاب نہیں ڈالتے تھے تو لوگوں کا شواس ہوتے تھے ہاں۔ کہ جب مصر کی عورتوں نے تانا دیا کہ مصر کی بیوی کو دیکھو اپنے غلام اپنے نوکر کی عاشق ہو گئی ہے تم نے کہا کہ شام تمہیں بتائیں گے کہ یہ کیا صورت حال ہے ہاں۔ تو انہوں نے جو ان کو عورتوں کو لا کر بٹھایا کھانا کھا انہوں نے کھانے کی دعوت ہوئی کھانا کھانے کے بعد سب نے پھل اٹھائے اور ان کو چھیل رہی ہیں چاقو سے تو اس نے آواز دے دی یوسف علیہ السلام کو کہ ادھر آؤ جوں آئے تو عورتوں نے ان کی طرف دیکھا تو مو ہو گئی وقت تان آئی دیا ہوں چھری سے جو پھلوں کو چھیل رہی تھی تو ان سے ہاتھ کٹے محبیت کے عالم میں کلنا کلنا کلنا کلنا ہاشا لائے ماں ہاضا بشرا ان ہاضا اللہ ملک ان کریم سو ہاں۔ تو ہو یہ تو انسان نہیں ہے یہ تو کوئی بہت زیادہ کرامت والا فرشتہ ہے لقد ہمت بھی وہ ہم بہا کہ اس نے تو کثر کیا سارے دروازے بند کر دیے آخری کمرے میں لے گئی اور اس کا جو بت تھا اس کے اوپر اس نے پردہ ڈال دیا اور اس نے کہا ہے تلک ہاں یہ جی، باؤ میری طرف ہمت بھی ہم بہا اس نے قسط کیا یوسف السلام کا اور یوسف السلام نے کسز کیا اس کا تو اس نے کیا لکھا ہے جی تفسیر عثمانی نے کو کیسے لکھا ہے اس تفسیر نے کیسے لکھا ہے موز القرآن نے تفسیر عثمانی نے کیسے لکھا ہے تصویر عثمانی میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس نے کسر کیا علیہ السلام کی طرف اور نے کیا اس سے بچنے کا لیکن محققین مفسرین کہتے ہیں کہ لولا رابرحانہ جو پیچھے آیا ہوا ہے تو اس کی گنجائش کرنی رہتی ہے اگر اس میں یہ ہو پھر انہوں سے بچنے کا کسر کیا نہیں جناب علی جو بشریت اور طبیعت کا جو تقاضا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ مسلاد اسلام کی قوت رجولیت مردانہ طاقت وہ چالیس آدمیوں کے برابر ہوتی ہے ہاں؟ کہ ایک جہاد ہوا سلمان اسلام کا تو جرنیلوں نے کمزوری دکھائی ان میں بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ بس جو ہے تو میرے اپنے بیٹے ہوں گے اور وہی ان کو ہی میں میدان جنگ کا سارا ساری ذمہ داری سونپا کروں گا تاکہ یا تو جا کر میدان کو مار کے آئیں یا جان دے کے آئیں یہ کیا بات ہوئی تو اس دن کے ایک رات میں دو سو بیویوں سے ملے کہ اللہ کے بندوں کی اتنی زیادہ قوت ہوتی ہے کہ اس کو استعمال کرنا کیسے کرنا چاہیں اور اتنا زیادہ ضبط ہوتا ہے کہ بالکل استعمال نہ کرنا تو پریشان نہ ہو کیا انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو انشاءاللہ شاء بھول گئے تھے تو اللہ کے شان کے وہ کسی عورت کا کوئی بچہ نہ ہوا صرف ایک عورت کا کوئی زیادہ بچہ پیدا ہوا جو کہ پیدائش سے پہلے ہی گر جاتا ہے حمل طاقت ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف کشش یوسف الزام کو بھی محسوس ہوئی چاہت ہوئی چاہت پر بات کر رہے ہیں بها لولا لار برهان ربه لولا لار برهان ربه لولا لار برهان ربه اس چاہت سے بڑھ کر چاہت تھی اور ذات زلجلال کے حکم پر دل کے آئے ہوئے جذبے اور چاہت اور خواہش کو قربان کر دینا یہ چاہت اس وقت بڑی چاہت ہو رہی ہے لیکن خوب اللہ کا کہہ رہا ہے کیسے ہو ڈاکٹر صاحب اس کو بکا کہتے ہیں تو اس وقت چاہت کو توڑ دینا اور اس کو اللہ کے حکم پر موڑ دینا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اس کو جھکا دینا کہ چاہت ہی نہ ہو اور صلی اللہ حکم پر آدمی یہ زیادہ کمال کی بات نہیں ہوتی ہے زیادہ کمال کی بات چاہ کو قربان کرنا ہوتا ہے ہاں جی گھوڑا وہ تیز گھوڑا کرتا ہے جو مزور ہوتا ہے لیکن سوار وہ کامل ہوتا ہے جو شور ہوتا ہے جو اس کی باغ کو پکڑ کر کھینچ سکتا ہے تو ہمارے ایک ساتھی نے بتایا اس نے کہ نگر کے علاقے کا قصہ سنایا کہ اس کے قوانین کا ایک گھوڑا تھا تو اس کو کوئی اس کو اس پر چڑھ نہیں سکتا تھا اور تھا ایسا گھوڑا کہ واقعی اس کو کوئی چڑھ کر اس کو توڑ لا رہے تو بڑا کام کا تھا ہمارے پاس اس کا پوتا آیا کرتا اس آدمی کا کلی ملا تو انہوں نے کہا کلی ملا نہیں کہا ملئی صاحب تھا رفا خان دیو لکھ دا اللہ کا گنسن کر دیا بہو رو گنا جیسے بولی صاحب آیا اس گھوڑے اسے ہاتھ مارا اور اس چڑھا بالکل کوئی گھوڑے کیوں تک نہیں کیا بڑے بڑے شاگر بڑے بڑے خوانین بڑے بڑے اس کو نہیں پکڑ نہیں سکتے تھے ہاتھ مارا اوپر بیٹھا بس اس نے گھوڑے کو نہیں دیا ہاں جی۔ تو وہ اس لیے کہ شاہ اللہ اللہ رحمۃ نے لکھا ہے اللہ میں کہ قوت سے قوت ملکیا اور قوت بہیمیا ملکیہ جو ہے فرشتوں والی صفات انسان کے اندر جو ہے تقوا پاکیزگی اللہ کا ذکر یاد سوز و رونا دھونا یہ ملکی قوت ملکیہ والے افعال افانت بہمیا کھانا پینا دوڑنا بیاہ شادی کرنا غصہ ہاں جی چاول سارے یہ بہیمیا ہے کہ نسبت اس کی زیادہ کبھی بنتی ہے جس کی قوت بہمیت زیادہ ہو کہ جو گاڑی دو سو دو سو کلو میٹر تک بر دوڑتی ہے اور اس کے اندر ڈسک بریک ہوتی ہے ہاں جی؟ اور ایک دفعہ ہم تو خوار آدمی ہیں نا کوئی اس دن وہ پروفیسر سید رحمان صاحب ہے انجینئرنگ یونیورسٹی والا بولی صاحب کا بیٹا ہے کیا نام تھا ان کا بولا احمد اللہ صاحب کا بیٹا ہاں جی بڑے بزرگ ہمارے وہ عالم ہیں نحمۃ اللہ صاحب ان کا بیٹا ہے مسجد میں سے نماز پڑھی بڑا قرآن پڑھتا ہے سید اللہ صاحب فیض الرحمان صاحب باہر نکلے تو اور پروفیسر بھی کھڑے تھے آپ کے انجینئر کے تو میں نے کہا کہ الرحمان نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے وہ بچارا بڑا کمین ہو گیا کہ یا اللہ ظلم ڈاکٹر صاحب خفا ہے جی میں کہ بڑا ظلم کیا مجھ پر اور پروفیسر بھی کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں اچھا اس اچھا بار آدمی سیدرمان سے بتائے گا ہمیں تو میں نے کہا میرا ریکارڈ توڑا ہے اور ہو گیا کس چیز کا ریکارڈ توڑا ہے میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی یونیورسٹی میں سب سے پرانی گاڑی میری ہوتی ہے اور یہ مجھ سے پرانی لے کر آئے تھے گھر ویکار تو بڑے آدمی سارے خیر جی اب دیکھ پرانی گاڑی خریدی تو اس کو میں نے سروس کرائی اس کو میں لے کر جا رہا ہوں جا رہا ہوں تو اس کو یہ ڈاکٹر سیال کے گھر کی طرف جا رہے تھے اب راستے میں ٹانگے سو بڑا حالت ہے سڑک کا ٹانگے مانگے ساری چیزیں آئی تو اس کی جو میں نے بریک ماری بریک کیسی بریک آ کر اس اس لگتے نہیں یا اللہ پتری کیا ہو گیا گوٹ ٹاگے کے پاس جا کر کیوں کھڑی ہوگی گاڑی میں جس کو کس کے دل میں کیا ہوگی کھڑی ہوگی آپ بھی آیا نے پوچھا چیز حل نہ گاڑی بریک نہ لگو انہوں نے آ کر دیکھا اس نے کہا اس کو ڈاکٹر صاحب ڈسک بریک ہونا رہا یہ ڈسک بریک جب تم نے سروس کرائی تھی تو اس کو چند بار زور زور کی بریکیں لگانی تھی تاکہ اس کا پانی مانی اندر سے نکلتا اور پھر یہ خشک ہوتی پھر انہوں نے کہا جو عام سادہ بریک ہوتی ہے وہ نہیں لگتی ہے ڈسک بریک لگتی ہے ہاں جی۔ ہے بریک سے پیدا ہو تو پھر ضبط بھی اس پر زدہ کرنا پڑتا ہے ہاں جی۔ ضبط ہوتا ہے اور جو ضبط کی رگڑ پیدا ہوتی ہے نا تو پھر تعلق مان لا جائے یہ بنتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو سال مضمون کا مول ہوا جی اب دوسرا مضمون اس کے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے علوم کے آخری صفحات کا درس ہو رہا ہے تو اس میں ثاقب صاحب کیا ہم مضمون آیا ہے جی آخرت کے حوالے بیان ہو رہے ہیں اور اس میں خاص بات تھی بڑی نقطے کی آپ کو یاد رہیے کہ نہیں رہی ہاں۔ خان صاحب کو یاد ہے جی شہزاد صاحب کو یاد ہے جی یاد آپ لوگوں کو لیکن دھیان نہیں جا رہا آپ اس کی طرف کے مطابق دنیا کے ماشاء اللہ امال میں خاص کیا بات تھی صاحب صاحب پہنچ گئے اس کے قریب تک جی ہاں، وہ تو فہیم صاحب جب ٹرننگ ہوتی ہے پروفیسر صاحب دیکھتا ہے کون ڈھائی ڈالر کے قریب پہ فقیری کی اب اتنی دنیا میں اس پہ بھی ڈائگنوز ہوتی ہے اور دیکھیں کون سا آدمی اس کے قریب پہنچ رہا ہے جی۔ کون سا شاگرد تشخیص کے قریب پہنچ رہا ہے کیا مال کی حفاظت والا نے مضمون ٹھیک کہا کیا مال کی حفاظت کیسے ہوگی کیسے آپ دیکھیں دوسرا شاگرد اور قریب ہوا کا نا جی ہاں یہ دوسرا شاگرد اور اس کے قریب ہوا جی ہاں وہ یہ خاص بات تھی وہ اس بات کی یہ خاص بات تھی کہ امال کرنے کے بعد امال کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے امال کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اور وہ آدمی سے زیادہ ہوتے ہیں حق حقوق کے معاملے میں تو دوسرا مضمون میں نے کیا کہا تھا چاہت کے ساتھ دوسرا کیا کہا تھا جی امال کی حفاظت وہ حق حقوق کے معاملے میں ضائع ہوتے ہیں اللہ کی شار کے اصل مسین کا ورڈن تھا تو وہ ہمارے ساتھی جو ساتھ رہ رہے تھے تو یہ آخری سالوں کو پہنچ گئے گئے ہم نہیں جاتے ہیں یہاں سے ادھر ہی رہیں لیکن یہ اکیلا کمرہ تو ہمارا جو حق بنتا ہے میں نے کہا جی ہاسٹل کے بارے میں تو فیصلہ ہے کہ اکیلا کمرہ کسی کو نہیں دے سکتے خیر وہ ان کا بڑا دوست تھا ڈاکٹر سیاض صاحب وغیرہ کا وہ جاوید صاحب آپ کا بھی امیر ہوتا تھا ہاں جی، آپ لوگوں کا امیر وہ ہوتا تھا نا تو ہاں۔ وہ وہ انجینئرنگ کا طالب علم تھا اس کے ساتھ میں آخری سال میں چلے کہ میں یہاں سے نہیں جاتا ہوں ادھر ہی خیر اس کا کمرہ میں نے دے دیا اس طریقے سے میں نے کہا چلو یہ دوسرا آدمی میں الاٹ کرتا جاؤں گا اور آخر میں اس کا نمبر آج کو بھی کروں گا چلو اچھا، تو نہیں چھوڑتے اس کے لیکن شروع میں اکیلا تھا اور نماز میں پڑھاتا تھا جی اب جب جب میں مسئلے پر جاؤں تو اندر سے ایک آواز آئے کہ تو مسئلے کا نہیں ہے تو نے ظلم کیا ہوگا اور پتہ نے کہا انہوں نے کہا نہ دیکھا جی تو اس کے پاس گیا میں نے کہا جاوید صاحب یا ہو ایک دما ہو یا یا بات جی۔ میں تو بار سات آگے لوں گا اور یا مسلح چھوڑ کر میں جاؤں گا کیونکہ انصافی کی بات ہے تو اس نے کہا خواہ وہ زمانہ بتا سکتے وہ لے کر ما سکتے تو میں کہا چلو تم پسند کرو جو پسند آئے اس کو میں تمہارے ساتھ لے آؤں گا لیکن لانا ضرور ہوگا جی۔ کیوں یہ حق حقوق کا معاملہ ہے تو یہ ترجیح ہو جاتی ہے نا مفاد کو حکم پر ترجیح ہو جاتی ہے اسی جگہ تو ساری بات ٹوٹ جاتی ہے نا تالا کسی جگہ ٹوٹ جاتا ہے جب کسی ایک مفاد پر مفاد کو اپنے حکم پر ترجیح دی تو تالا ٹوٹ گیا ہاں؟ اسی جگہ ساری خرابی ہو جاتی ہے ہاک حق حقوق کے میں شاہ سید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ذکر کار کے بعد دعا اور مناجات کے لیے بیٹھا تو حلاوت مناجات ایک چیز ہے مانگنے کا مٹھاس اہل اللہ کو حلاوت مناجات ملتی ہے کہ جب مانگتے ہیں اللہ کے سے تو ایسا لطف آتا ہے عباس صاحبہ بس خود اسرآباد نجات میں گئی لگا حلاوت نجات جسے دیتا اللہ نے وہ دس عورتوں دونوں شادی سے زیادہ میں منجات کے لیے بیٹھا تو حلاوت مناجات سلب سی میں نے غور کیا کہ یا اللہ کیا کوتاہی ہوئی کیا کوتاہی ہوئی تو خیال آیا کہ میری جو بچی کو سنبھالنے والی اس کی وہ ہے آیا اس کی اس کو آیا کہتے بچی کو سنبھالنے والی ہے اس کو دودھ بھی پلاتی ہے اور اس پر غصہ کیا اس کا دل ناراض ہے اس کا دل ناراض ہے لہذا مناجات کی حلاوت جو ہے وہ مٹھاس اللہ نے سلب کر لیا جب میں اس کے پاس گیا سبحان اللہ کے میں دہنے جنگ میں سفید میں جڑ لڑنے والا جرنیل اور اپنی نوکر عورت جو بچی کو دودھ پلاتی ہے ان کے پاس گئے معافی مانگی کی تو اس پر جو غصے کیے تھے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے اس نے معاف کر دیا پھر کہتے میں جب آ کر بیٹھا تو حلاوت مناجات واپس ہو گئی مجھے مل گئی تھی واپس تو دل دکھانے والے مسئلے میں بہت زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے ہاں جی، آزاری کے مسئلے میں بہت خیال کرنا ہوتا ہے مراتے گرد گردوں پہ سارے ماحول اس میں ہاک حقوق کی بڑی حفاظت کرنی ہوتی ہے آدمی پر تعلق مالا کا دروازہ نہیں کھلتا ہے ایک دفعہ ایک آدمی ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ملنے کے لیے آئے تو یہ تھے ان کے پرانے دوست بھی تھے اور کاروباری تاجر تھے شہر کے اس وقت مولانا صاحب کا جو آبائی مکان تھا شہر میں اس کا تذکرہ شروع ہوا تو ان کے یہ دوست تھے انہوں نے کہا کہ اس کے گارڈر بڑے پرانے ہو گئے ہیں اس کی دیواروں کا یہ حال ہو گیا اس کے کباہتے بیان کرنا شروع کر دیں کو جب چلے گئے تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ خود خریدنا چاہتا ہے مکان کو یہ خود خریدنا چاہتا ہے تاجر تو بڑا ہوشیار ہوتا ہے کسی کی چیز خریدتا ہے تو اس کی میں بیان کیا کرتا ہے اور اپنی چیزیں جب دیتا ہے تو اس کی خوبیاں بیان کرتا رہتا ہے ایک عجیب واقعہ آیا ہوا ہے پہلے بھی آپ کو کبھی کبھی سنایا ہے کہ اہلا سے ایک تاجر آتا تھا تو مدینہ میں وہ اپنے فلسطین کی چیزیں وغیرہ بیچتا تھا جو وہاں سے لاتا تھا اور یہاں سے کھجور اور چیزیں خرید کر چلا جاتا تھا تو یہاں قلعہ قلعہ تھی تو اس کے پاس یہ آیا کرتا تھا تو قلعہ بڑی مایا تاجر سے بیٹھا بیٹھوں کو کہا کرتی دیکھو گاہک کو چیز کے حسنوں کا باقاعدہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کی خوبی بڑائی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا گاہک کو تو اپنی چیز کی اتنی خصوصیت بیان کیا کر لو اتنی صفتیں بیان کر لیا کرو کہ بس اس اوش آواز اڑے اس کو خرید لیں تو اللہ کا تاجر کہتا ہے کہ میں اس طرح جو آیا تو میں اس نیت کا کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اس کے ساتھ قلعہ خوب باتیں خوب بات کروں گا ایسا مجھے باتوں میں نہیں وہ گھیر سکے گی کہ میری چیزیں سستی لیتی ہے اور اپنی چیزیں مہنگی بیچتی ہے کہتے ہیں میں آ گیا کہ جب آ گیا مدینہ مرورہ میں تو تو کہتے ہیں اس طرح مدینہ مرورہ میں حال ہی بدلا ہوا ہے بازار کی گلیاں صاف ہیں لید وغیرہ نہیں پڑی ہوئی ہے مکھیاں نہیں ہیں بازار میں شور گول گپاڑا نہیں ہے خاموشی ہے لوگوں کے کپڑے صاف ستھرے ہیں سفید کپڑے پہنے ہیں صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ چلتے چلتے میں قلعہ کے پاس گیا تو اس نے کچھ اپنی چیزیں رکھی نے کہا یہ چیزیں ہیں ان کی یہ خوبیاں ہیں یہ ان کی برائیاں ہیں یہ ان کی قیمت ہے وہ کہتے میں چاہتا ہوں کہ باس کرے یہ سودا کرے اور مذاکرہ کرے اور سودے کا وہ جو تاکہ ایک دوسرے پر اپنا زور ڈالتے ہیں نا تو باتیں ہی نہیں کرتی تو میں نے کہا تجھے ہوا کیا ہے تو باتیں ہی نہیں کرتی ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے وہ پہلے جو کاروبار ہم کرتے تھے وہ تو چلا اب تو تمہارے درمیان پہ آئے ہیں اور ہم نے کاروبار کا طریقہ بتایا تو ہمیں اس اس طرح کرتے ہیں اب تو بس ہم نے آپ کو اپنی چیزوں کی برائیاں بتا دی ہیں بس اور بات دوسرے ساپ کو سنا میں گاڑی خریدنا چاہتا تھا تو خرید لی میں نے تو ہمارے ایک ساتھی پرانے انہوں نے اپنے بارے میں بتایا نے کہا جی میں نے سن انتالیس میں چلا لگایا ہے اتنا پرانے وقت اللہ نے کام کرنے کی توفیق تا فرمائی تو ڈاکٹر صاحب گاڑی تو ایسے نہیں خریدا کرتا جیسے آپ نے خریدی ہے پہلے ایک آدمی کو بیچتا ہے آدمی مثلا آدمی نے دو لاکھ میں خریدنی ہے تو وہ آدمی اس کو ایک لاکھ بیس ہزار کہہ کر اس کے ساتھ بات کر کے اس کو خوب ڈپریس کر کے آتا ہے دوسرے آدمی کو بیچتے ہیں وہ ایک لاکھ بیس ہزار سے بھی کم کر کے اس کو ایک دس پر ڈپریس کر کے آتا ہے ہاں جی۔ پھر جاتے ہیں اس کے ساتھ بات کرتے ہیں پھر سو یہ کرتے ہیں آپ ایسے ہی ہیں جیسے ہم لوگ کہا کہ میرے لولے لے ہیں لو <laughs> لیکن ماشاء اللہ چلے جانا تو بہت مبارک ملکوں کا سفر بہت مبارک ہاں جی لیکن تعلق مالا تو اس کو کہتے ہیں جب دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے ہاں جی۔ یہ تو ہر وقت اپنے دل کے اندر نگاہ کر کے اپنا ٹیسٹ کیا کرو جب تک یہ بات نہیں ہوئی ہے نا تو میرے نمازی صاحب ہیں حاجی صاحب ہیں مولوی صاحب ہیں پیر صاحب ہیں شیخ العزیز صاحب ہیں شیخ التفسیر صاحب ہیں تعلق ملا والے صاحب نہیں ہوئے وہ تیرے دل کے اندر خود ٹچ پڑا ہوا ہے اس کو تو کر سکتا ہے اس کے لیے شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے کل پر نگاہ کر کے اس میں سے تیرے مرض کو ڈھونڈے اور نکال کر تجھے بتائے تو خود کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اس کو اپنے اندر پا سکتا ہے یہ بڑے آسان آسان ٹیسٹ ہوتے ہیں جی۔ صاحب اس کے لیے جو ہے تو وہ فلائنگ لیبارٹری فلائنگ لیبارٹری کی ضرورت نہیں کہ یہاں ٹھیک نہیں آتا فلائنگ لیبارٹری کو بھیجے جی کراچی کو بھیجے جی لاہور کو بھیجے جی۔ وہ لیبارٹری تیرے اپنے پاس ہے ٹیسٹ کر سکتا ہے دوسرے کے بعد دنیا کی چیز دیکھی اور دل جلا کے اس کے پاس کیوں ہے نہ ہو یہ خود کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کسی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ دل میں سے اس مرض کو ڈھونڈیں اور پھر تجھے بتائیں ہاں؟ میری بات بات آ رہی ہے کہ پاس یہ کیوں ہے یعنی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کان فاسد ہے نقصان ہو جائے میرا فائدہ ہو جائے اس چیز میں ایسا اس کو میں گھیروں دل میں یہ بات ہے تو یہ مسور کسی کے ٹسٹ کی کیا ضرورت ہے خود اپنا ٹسٹ تھا حقوق کے بارے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں کا لانی اور آخرت میں لیکن دینی پڑے گی لیکن رہی تو گناہ اوپر لے کر پھر سودا ہوگا اس کے ساتھ مقدمہ ختم ہو گئے تو یہ سے معمولی باتیں اور ان کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ دعوے پر لگایا ہوا ہے تو اس میں تو کچھ سوچنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے ہمارے بلایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پچیس تاریخ پیدائش ہو گئی تو شادی ہو گئی سن چوہتر میرا خیال ہے جی ہاں اچھا چوہتر شروع ہو جاتا آئیں تو کتنے سال کی عمر ہو گئی عمر کتنی عمر ہوگی ان کی انچاس سال ہوئی نا انچاس ہاں، سال کی عمر میں شادی ہوگی اور ہاں۔ شادی حال میں ہو گئی کہ والدہ صاحب بہت ضعیف ہے اور بہن بیوہ اس کی بھی کوئی علاج نہیں سوائے ایک بیٹی کے اب گھروں میں حالات کشمکش کے آتے ہیں اور ہمارے پٹھانوں کے ماحول میں جدا ہونا تو ایسے ہوتا ہے کہ بس مرگ کھول سنگل کیسر سر طلاق پلاک بار کال پسے قتل کی پختون اور ارے جی جدا کے دل <laughs> اور یہ عجیب عجیب بات ہے خیر اب وہ ہم نے کہا پتہ اب کیا کریں گے تو بھائی انہوں نے بس باز فیصلہ کر کے گھر گھر ایک ہی رکھا رکھا اس میں انہوں نے جدائی کروا دی تھوڑا انہوں نے کہا بس اپنا کھانا پکائیں اور یہ کچھ دنوں میں اس کا کہا کیا ہمارے تو کبھی دو مہمان کبھی دس مہمان کبھی بیس مہمان ہوتے ہیں اب وہ تو بوڑھی اور تھے آپ مجھے پکائیں گے اور اب سارا کام کرے دے تو اللہ کی شان انہوں نے سوچا کہ حق حقوق کے معاملے میں بالکل اس بات کو نہیں کر رہے کہ کسی پر بوجھ آ جائے اور حقوق ضائع ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں آدمی کو آخر کی تکلیفیں اس کے ساتھ دنیا کی تکلیفیں بھی فضلی تعالیٰ جن آدمیوں کا حالات مجھے معلوم ہو تو ان پر آئی مصیبتوں کے بارے میں مجھے تشخیص ہو جاتی ہے کس وجہ سے آ رہی ہیں بیماریاں نافاپک حالات جو بھی آ رہے ہوں اور کسی کے زیادہ زیادہ بدکل فیس تو میں بتا بھی دیتا ہوں کہ اس بات کیسے کر لو تو خیر ہو جائے گی تو خیر ہو جائے گی اور اور عام آدمی کو نہیں بتا سکتا آدمی کہ اس پھر ناگواری ہوتی ہے ایک دفعہ پہلے مسجد فردوس میں جب عید پڑی جاتی تھی تو عید کا بیان میں کیا کرتا تھا عید کا میں نے بیان کیا تو اس میں ایسے کوئی مذاق سوجی مجھے پشتوں کا ایک میں نے محاورہ بیان کر دیا ہے اور اس کو اولاد کے بارے میں معشوم نے گل دے ہوئے ہاں؟ اور جب وہ جوان ہو جائے تو کہتے خر خر دے گلو ہے اس سے کام ہوئی تھوڑی ادھر دوڑاؤ ادھر دوڑا ہو بادوشی نے تربر دب ہے جب ان کی شادی ہو جائے تو پھر یہ اب وہ ہے مخالف ہے اس کو الدا کرو جب میں بیان کر کے چلا رہا تو پروفیسر صاحب اس میں سینئر ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ والے قریب ہوتے بھی شادی ہوئی ہوتی ہیں بڑے خفا ہوئے ڈاکٹر صاحب داتا ہماری <laughs> بڑے خفا ہوئے کہ ہمارے جو ہے اولاد اولاد کو جدائی کا راستہ دکھا رہا ہے اولاد کا راستہ دکھا رہا ہے جی تو خیر جی وہ پھر اسی سال دوسرے سال میں نے پوچھا کہ کیا ہوا فلانے کا کیا ہوا فلانے کا کیا ہوا دیکھا بس تو جدائی سے دونوں جی۔ <laughs> جی۔ کوئی بات پوچھیں آپ پھر ذکر کرتے ہیں پوچھیں رات کوئی بات کی جی۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اس نے مجھے کہا کہ فلان جگہ وہ کر رہے ہیں جلسہ کر رہے ہیں اور تقریر ہوگی فی الحال آدمی تقریر کرنے کے لیے آئے گا تم بھی آنا تم نے کہا مجھے دیکھنے مجھے دیکھ کر اسے تکلیف ہوگی مجھے دیکھے گا نا تو اس کو تکلیف ہوگی اور جب وہ بات جب وہ باتیں کرے گا تو ان باتوں سے مجھے تکلیف ہوگی تو لہذا کسی ایسی جگہ پہ جانا جس کے لیے میں دوسرے آدمی کے آخرت کو نقصان کا ذریعہ بن رہا ہوں اور وہ میری آخر کے نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے تو وہاں جانے سے نہ جانا بہتر ہوتا ہے تو جب آپس کے تعلقات اس رخ کے ہوں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشگواری نہ ہوتی ہو اور دل نہ لگتے ہوں تو اس تعلقات سے نہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں جی؟ ملنے کے لیے آدمی وہاں جائے جس کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا ہو اس کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا ہو آپس میں پیار محبت ہوتا ہو اور جہاں ناگواری ہوتی ہو تو اس کا فائدہ کیا ہو جی تعلقی تو اس کو کہتے ہیں نا تو اس کی ضرورت میں اس کی تکلیف میں اس کے کاموں میں یہ آپ چھوڑ دیں ہاں جی، سب کچھ چھوڑ دیں اس کو نقصان پہنچانے کا جذبہ رکھا ہوا ہوا ہو اب اس طرح ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو کسی آدمی کے ساتھ جھڑپ ہو گئی تو جب باہر نکلنے لگے تو اب اس آدمی کی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے کھڑی تھی تو میں نے آدمی کو بھیجا میں نے کہا وہاں جا کر کہیں کہ ہم نے گاڑی نکالنی ہے کہ میرا نہ کہنا کہ اس کی گاڑی نکالنی ہے تاکہ ان کو اتنی دیر بھی ناگواری محسوس نہ ہو میرا نام سن کر ان کو ناگواری دل پر جوانی تھی ان کو محسوس نہ ہو کہ آخر کا نقصان ہوگا ہاں؟ اور یعنی وہ زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو آخر کے نقصان کے نقصان سے بچانے کی فکر کرنی زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آیا تم نے کہا کہ تو اس سے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں کیا بات اس نے کہا کہ میں والدہ صاحب کے ساتھ تعلقات کو بالکل دل نہیں چاہتا ہے میں نے کہا جی کیوں کہ بیت ہونا ہمارے پاس اور یہ ہے تو وہ تو اس لیے ہے کہ ہم آپ کو سب کے حقوق بتائیں سب کی آپ خدمت کریں انہوں نے کہا نہیں یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے کیا کیوں بس سے باہر کی بات ہے انہوں نے کہا بس اس طرح ہے کہ ہمارے والد صاحب کے اس کی تلخی آئی ہے درمیان میں اور ہمارے والد صاحب کی پھر موت ہو گئی ہے بس انہوں نے بتایا کہ اس موت کی وجہ کیا بنی ہے انہوں نے کہا اس کے بعد میرے کے ساتھ تعلقات کو دل نہیں چاہتا ہے خیر وہ بھی یہ بات چل رہی تھی کہ ان دنوں اس کے جوان بھائی نے بڑا سمجھدار یونیورسٹی میں پڑھنے والا اس نے خودکشی کر لی تو اس نے مجھے کہا اس نے کہا کہ اس اس کے ہاتھوں نے خودکشی کی ہے تو اس نے کہا میرا اس کے سب اس کے پاس جانے کو دل نہیں چاہتا ہے تو میں کہا کافار جی تو کتھا تعلق تو یعنی یہ کتھا تعلق والے آدمی کے تو تین دن سے زیادہ ہو جائے تین دن تک تو فرشتے انتظار کرتے ہیں نہیں پھر اس کے بعد اس کا مال نہیں اٹھتے اوپر کو انہوں نے کہا آپ کچھ بھی کہتے ہیں میں عدل نہیں چاہتا میں ملک کی چھوڑ کر جانے والا ہوں بس میں چلا گیا آخری بات میں بتا رہا ہوں اگر وہ بھی آپ کل بنی رکھتے ہیں تو پھر تمہاری بیڈ کا کچھ فائدہ ہی نہیں آپ کو اور وہ یہ بات میں کہ ان کی صحت ان کا شاید ان کی بالکل ٹھیک ہے مالی علاج میں کہا مالی علاج جائیداد وغیرہ ہے کافی جس کی آمدنی ہے میں کہا خبر صاحب برخدا دل میں یہ بات تو رکھو کہ اگر میرا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے جب تک ان جتنی ان کو خرچ ان کو خرچ اخراجات کی ضرورت ہوگی اس کو میں کیا کروں گا اور خدا نہ خاص کریں کہ صحت بیماری کیسے حالات آ جائیں اس میں پھر ان کو خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت میں اپنے میں لوں گا تو اس نے غور کیا کہ اس نے کہا چلو اس کی میں نیت کر لوں گا خبر کی نیت تو کرو نا چلو ہلکا کتنے ظلم کیوں نہ ہو گیا کچھ ہو گیا اس سے اس کا تو آپ اپنی جگہ پر پکڑ اللہ تعالیٰ حضور ہوگی اور قانونی اس کی کوئی باس پروس اگر آتی تو وہ قانون کے ذمہ تھی عدالت کے ذمہ تھی وہ اپنی جگہ پر ہوگی اب تمہارے ذمہ تو یہ ہے کہ اس کی خدمت اور حقوق کو پورا کرنے سے تمہارے ذمہ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا چلیں جی اس کی میں نے نیت کر لی کہ یہ میں کروں گا اتنا میں کر سکتا ہوں باقی ہے میں رہا تو قطع تعلق اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ مکمل طور پر اس کے جہاں پر حقوق آ رہے ہیں جو خدمتیں آ رہی ہیں اس کو ہی چھوڑ دیں اس کو نقصان پہنچانے کا جذبہ رکھ رہے ہوں ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا جائز حقوق آپ پر آتے ہیں ضروری حقوق آپ پر آتے ہیں اس کے لیے آپ ملنا ملانا چھوڑ دیں خدا خران خستہ کو کوئی بھائی اس نے بہت ناگواریاں کی ہوئی ہیں اب آدمی اس کو ملنے کے نہیں جاتا کہ میرے ملنے سے اس کو کوفت ہوتی ہے اس کی باتوں سے مجھے کوفت ہوتی ہے میں خدا خاصہ اسپتال میں داخل ہے اور آپ سے جا کر آپ کے بس میں دو چار سو پانچ سو ہزار روپے دینا اس کو دیا آپ نے اس کی خدمت کی ہے یعنی اس کا پیشاب کا برتن اٹھا کر پھینکے اس پر تو اس کو ناگواری کرنی ہوگی یعنی۔ تو اس بات میں اپنے دل میں رکھے ہے تو ایک قطع تعلق کے اس میں نہیں آئے گا قطع تعلق کے ترتیب میں نہیں آئے گا قطع تعلق ہوئے کہ آدمی اس میں مکمل اللہ اختیار کر کے ریس نے کیا ہوا کہ بس میں زمین نہیں ہے کچھ بھی ٹھیک ہے نا اور کوئی بات پوچھیں جی ہاں، کسی کا بردے نے لیکن عزم پختہ ہو تو حاجت کا چل نہیں چلتا ہے جو حاجتوں نے زود کو حضرت کے پختہ ہی کیا ہاں، مقصد ہے اب دیکھا کہ مضمون بیان کیا تھا وہ بھی اس میں آئے ہوئے نا عزم پختہ ہو تو حاجت کا نہیں چلتا ہے زور انسان ہمیشہ حاجت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے نا حاجت ہوئی اور آدمی نے اس کے لیے جائز ناجائز کو تمیز کو چھوڑ دیا تو کسی زبردہ جو امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے حضور کی شان میں ہے اب پختہ ہو تو حاجت کا نہیں چلتا ہے حاجتوں نے زہد کو حضرت کے پختہ ہی کیا جتنی حاجتیں بڑی اتنا ہی جو حاجتوں کے ترک کرنے کا آپ کا عزم بڑھتا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کس طرح کیسے ہو سکتا ہے ہاں، یعنی اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تو اسے یہی کرنا پڑتا ہے کہ اس دھیان کو جمانا ہوتا ہے کہ جو حاجتیں ہماری ہیں وہ آخرت کی حاجتیں ہیں دنیا کی اتوار کی حاجتیں ہیں ہاں جی حاجتیں تو آخرت کی ہیں تو لہٰذا آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی حاجتیں اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پوری ہو رہی ہیں تو الحمدللہ نہیں ہو رہی ہیں تو ہاں جی؟ اگر خانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر پاس پیسے ہوں اور وسائل ہوں تو بیماری میں علاج کرنا چاہیے اور پیسہ نہ ہو تو صبر کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے یو السلام کو شفا ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کو شفا ہو گئی مبارک ہو ان کا شفا تو ہو گئی لیکن بیماری میں جو دو دفعہ عادت ہوا کرتی تھی کہ ایوب تیرا کیا حال ہے اس کا لطف جاتا رہا کہ دن جانے بلّہ دو بار روزانہ ہوتی تھی کیا عادت ہوا کرتی تھی کہ تیرا کیا حال ہے اس کا جو اور لطف ہوتا تھا وہ جاتا رہا

واقعہ مجھے بھی یاد ہے جی ماشاء اللہ یہ ایک شخص آیا تبلیغ والوں کے پاس ہاں۔ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہم مسجد میں آ گئے اللہ نے توفیق دی ہم نے نماز پڑھ لی اللہ نے کہتے ہیں مجھے توفیق کی سمجھ نہیں آئی توفیق کیا چیز ہے ماشاء اللہ تو ایک دن میں نے وضو کیا وضو کرنے لگا نماز کے لیے جائیں جب کھڑا ہو گیا تو مجھے چکر آ گیا پھر بیٹھ گیا پھر اٹھنے لگا پھر چکر آ گیا پھر بیٹھ گیا آخر میں جب مسجد گیا تو نماز ہو چکی تھی کہتے پھر مجھے سمجھا کہ توفیق کیا چیز ہے توفیق یہی ہے کہ اللہ مجھے جانے دیتا ہے سبحان اللہ اور اس طرح ہوا کہ یہ اصل نمبر دو میں میں بیٹھا ہوا ہوں طالب علم تھے ہم تو یہ تمہارے ساتھ ایک لڑکا ہے کبھی کا شہزاد سے ابھی سیکرٹری میں آپ لوگوں کے ساتھ یعقوب کا بیٹا ہے ڈاکٹر یعقوب کا بیٹا ہے پبی کا ایک لڑکا ہے پبھی کیا نام ہے اس کا اس کا جنرل پریکٹیشنر ہے ڈاکٹر یعقوب کا بیٹا ہے پبھی کا تو اس کا اس کا باپ ہمارا دوست ہوتا تھا تو میں کھانے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے میں جا کر بیٹھ گیا اس کے پاس تو یہ ان دنوں میں نماز نماز نہیں پڑھتا تھا باغی ہوا ہوا تھا تو اسے میں نے کہا کہ یعقوب بڑا مز مز کھوا کر نا چرتا تعلیم کا تبلیغ والا تعلیم ہی بیان کی گئی اور چرتا مز مز کھوا کر نا تو کہہ رہا ہے مجھ سے کہ دعا کوا کرنا جو خدا تعالیٰ ماتا مجھ تو فکر توفکرا کہنا دعا کوا جو خدا ماتا مجھ فکر دعا کرو کہ مجھے اللہ نماز کی توفیق دے تو میں نے کہا مخ ہوتا تھا بدا دعا کو ماں کہ خدا روٹے تھا تو فکر پہلے تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تمہیں کھانا کھانے کی توفیق ملے تو آج بھی تھا بڑا ہوشیار اس کو سمجھ آ گئی جی کہ تو کمرے سے اٹھا ہے یہاں تک چل کر آیا ہے ہاتھ دھو کر بیٹھا ہے ملازم کو آواز دی ہے اس نے کھانا رکھا ہے والے کو توڑا ہے اس کو منہ میں ڈالا ہے اس کو چبایا ہے اور ایسا کرے گا نکلنے کے لیے آج ہاں جی۔ ایسے ہاں جی، کئی بار پختوں کے سوئی ہوتا ہاں جی۔ نکلنے کو کیا کہتے ہیں پشتوں تیرول آئی تیرول تیرول آئی تیرول لے پڑا داس گئے اور تاج داس ہی اکڑا اور حلق دن ختم ہو نوڑے بارو کو دونوں بس توفیق نہ ہو سی ادا مکھنے لانجی کو بخبا لگائے گا یہ توفیق کے ہماری ذرا قدم بقدم قدم بقدم تو خود چلے گا اسی کو توفیق کہتے ہیں جی۔ اپنے اختیار کو استعمال کرنا مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہانی سنائی نا کہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے کرنے کے کر کے عمل کی طرف بڑھنا ٹھیک ہے نا جی۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ توفیق اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زور سے پکڑ کر کروائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے آپ کسی کو آپ کہیں نا کہ نماز پڑھو یہ نماز کی توفیق نہیں ہے مجھے اللہ توفیق دینا میں پڑھوں گا یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے اس سے تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ جو کچھ کرتا ہوتا ہے اور صبح یہی آدمی دکان پر جا رہا ہو نا تو اس کا آگے کھڑے ہو اس کا ہاتھ پکڑ لو کہ روزی تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے نہ جاؤ جی تمہارے گھر پر آئے گی پہنچے گی تو اس کو جا کے جھٹ کر آگے کار کوا ہاں؟ تقدیر کو لکھنا <laughs> اس جگہ کوئی نہیں مانتے مجھے کوئی نہیں مانتا کہ تو جو ہے مجھے اب ہو تو تب میں جاؤں گا دکان وہاں بغیر تو کے جا رہا ہے <laughs> جی ہاں ماشاء اللہ اور ایک اچھا عمل کا آدمی کرتا ہے تو دوسرے اچھا عمل کی طرف اس کا دل ہونے لگتا ہے ایک برائی کرتا ہے تو دوسری برائی کی طرف اس کا دل ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے کسی آدمی کو اگر تو یہ پتہ چل گیا ہے تو اہل جنم میں سے ہے تو بیا خود مزے کی ہاں جی؟ سر والی چاہیے اور جب تک اس کو پتہ نہیں ہے اس بات کا تو اب نقل کو استعمال کرے گا اختیار کو استعمال کریں اچھائی کی طرف بڑھتا جائے یہی توفیق ہے یہی تقدیر ہے اس طرح دنیا کے بعد معاملے میں ہم تقدیر و توفیق پر تکیہ لگا کر نہیں بیٹھتے ہیں ایک آدمی نے کہیں سنا تھا نا کسی غیر محقق آدمی نے غیر محقق صوفی نے اس بات سنی تھی کہ جب آدمی مکمل توکل کر کے دنیا تارے کو دنیا ہو جاتا ہے تو اس کا اللہ کو غیب سے کھلاتا ہے تو سمجھا کہ کہیں یہ ہاں مسئلہ تعالیٰ منہ میں ڈالتا ہے تو گیا ایک جگہ اس نے عبادت کی کی کی کی تو کچھ نہیں ملا پھر آخر بہت نڈال ہو گیا کچھ لوگ جا رہے تھے اس کے پاس سے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی بڑا اللہ والا ہے آبد شاول شاول جنگل میں پڑا ہوا ہے تو انہوں نے اس کے پاس کوئی چیز کھانے کی رکھی کہ تو تو جو ہے ہاں، یہ کھا لے گا خود ہی اٹھ کر اس نے پھر بھی نہیں کھائی آج وہ پورا ماشاء اللہ تصوف والا تھا پیر مکے کے لوگوں کا ہی تصوف ہوتا ہے نا پورا تصوف والا تھا کچھ طرح کھاتا بھی نہیں تو اتنے میں دوسرا قافلہ آیا انہوں نے پانی وانی پیا تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ تو آدمی کوئی ہمیں چور ڈاکو نظر آ رہا ہے اور کھانے کی اس نے سامنے رکھی ہوئی گزرنے والے کھائیں اس میں زہر کس نے ڈالا ہوا اور مر جائیں اور ان کی ساری چیزیں میں پھر لے لوں گا تو ایک نے کہا تو اس میں اس کے منہ میں ڈال کے اس کو کھلا دو بس ٹیسٹ ہو جائے گا کہ اگر یہ زہر اس نے خود کھا لی تو زہر نہیں ہے تو وہ ایک آیا اس کو کھاؤ پھر بھی نہیں پورا سوپھی تو نہیں کھا رہا آج تو ایک نے پکڑا اس کو دوسرے کا منہ کھولا دوسرے سے ڈال کر پیچھے سے کیا اور ادر چلا گیا اس کے منہ میں نہیں تو اس ادر جب چلے گیا وہ ہنسا ہنسا جب لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے تو مجھے پتا چلا کہ میری کھاتا زور سے اللہ کھلائے گا تو وہ تو یعنی اس طرح کی بات ایک دوسرا لطیفہ مطلب نے اپنے موبائل میں لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی جا رہا تھا تو کوئی بڑے جوشیلے مقرر بیان کر رہے تھے کہ اللہ ذات پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ غیب سے کھلاتا پلاتا ہے ضرورتیں پوری کرتا ہے تو اس نے کہا کیا خواب خواب نے آپ کو دکانوں پر بیٹھو ملازمتیں نوکریاں کروائی اور کما اور سیکھتے ہیں یہ چلا گیا جی جب چلا گیا تو بیٹھ گیا جنگل میں اتنا شہری کے پاس کوئی کنواں تھا تاکہ پانی پینے کی جگہ ہو اور بھر جائے گا تو آ گیا کچھ پانی وانی پیا پھر جب بھوک لگی تو ذرا رات وکل کو اس نے چھوڑنا شروع کیا ہاں جی کنویں کے کچھ قریب ہوتا گیا قریب ہوتا گیا کہہ رہے گھر والے دیکھ لے کچھ کھانے کو کچھ دے دے گا پھر جو ہے تو کس نے کچھ نہیں دیا پھر کنویں کے کنارے ہی آ کر بیٹھ گیا وہ ایک کافلا کھانا کھا کر چلے گئے پھر دوسرا کافلا آیا تو اس نے ذرا کھانسی <coughs> اس کیا ہاں جی دیکھا اس کو اس کا دیکھا ہے تو بےچارا بہت کمزور ہو گیا ہے تو کھانا لے کر آئے اس کو کھلایا اور وہ اس نے کھانا وانا کھایا پھر خیر اس راستے کو چھوڑ کر آ گیا گاؤں میں دکان وکان کرنے لگے پھر اس مودی صاحب کے بیان میں کسی کو تم نے پھر توکل کا مضمون بیان کیا جی مودی صاحب ماشاء اللہ میرا جوش و خروش تحقیق فہم تو کچھ ہے نہیں تم نے پھر بیان کیا جی اس کو جب پھر بیان کیا تو اس میں اس نے کہا اس نے پھر لکما دیا تھا کھڑے کو اس نے مودی صاحب ایک بات آپ سے رہ گئی آپ اس کو ضرور بیان کریں لیکن ساتھ یوں کہا کریں کہ کسی وقت کر لیا کرے آدمی کھانسی کر لیا کرے ورنہ نہیں ملتا ہے کھانس لیا کرے ذرا نہ کھانسے بھی نہیں تو پھر نہیں ملتا ہے تو بجے ایک اور واقعہ جو ہے ہاں۔ کہ وہ عبد اللہ صاحب نے بھی سنایا تھا اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آخر میں نتیجہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہاں۔ ایک مولی صاحب ہے کہ کچھ شخص ایسے ہیں کہ جو ایک روپیہ دے گا اس کو دس ملیں گے ہاں۔ ایک شخص نے سو روپئے دے دی اب ہزار نہیں مل رہے اب بیچارے کو دست لگ گئے وہ جنگل جاتا ہے آتا ہے تو کافی دستوں کے بعد وہ جو اس کے لیے سنجا کرنے کے لیے زمین کو کھودا تو اس میں وہ پیسے آئے <laughs> تو پھر وہ بولی صاحب ہے ایک جو ہے نا جو دے گا اس کو دس ملے گا اس نے جی، بات سے اتنا آگاہ نہیں جاتا <laughs> کہ بات آپ کی صحیح ہے ہاں۔ لیکن اتنا نہیں جاتا کیا مطلب؟ نتیجہ <laughs> مطلب-, مطلب اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دست ضرور دیتا ہے ہاں۔ ہاں جی؟ لیکن وہ اتنی کہ اس ہاتھ دو اور جائیں اللہ نے پردہ غیب میں چھپایا ہوا اس کو مل تو ضرور ہے پردہ غیب میں چھپایا ہوا ہے اور اگر اس ہاتھ دو ہاتھ دو والا اگر معاملہ ہو جاتا پھر تو دکاندار ہم اور آپ سے زیادہ رستے کو اختیار کر لیتے تو اللہ نے پردہ غیب میں چھپایا ہوا اس کو ہاں جی؟ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر جن کا کام کرتے گزری اور یہ بعض لوگ بہت عجیب و غریب فقرار گزرے ہیں شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے مولانا غلام بلانا صاحب رحمۃ اللہ کچے مکان اور زمین پر پڑے ہوئے اور باہر نکلنا سارا پاکستان ہل رہا ہے اور گھر پر آئے تو نہ کھانے کو کچھ اور نہ ان کی زندگی بیسی تھی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو دعا مانگی کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ پیسے دے دیے تو کہتے میرا ایک مرید تھا بڑا سمجھدار ہاں جی کار پر حضور علم کی سب جان سر بوجھو خلط دھوکہ نہیں بولے مسرا اس کا ذہن بڑا بیدار ہوتا ہے اس میں سودا وودا میں دنیا کی چیزوں اگر چلا تھا بات ایک اپنے لیے آدھا گھنٹہ محنت کرتے ہیں ہمارے سودے کے گیا پھر پندرہ منٹ کے بعد ہی کام ختم کرتے ہیں <laughs> سے زیادہ غم نہ کیا زیادہ غم نہیں منہ تک نا وہ کلا کرے ہار تو سدا پہ لگ جان لگی منہ تو نوائی آئے جیسے مزید جزیر ہم کیا کی جب اس کو لے گئے مرید کو تو تاکہ کپڑے وغیرہ چیزیں خریدنے میں دو کرنا صحیح چیز خرید لیں تو گئے تو اس نے ایک تو بہت قیمتی قیمتی چیزیں ہیں اور ایک جو ہے تو بہت زیادہ چیزیں ہیں اس نے سارا آرڈر دے دے کر خرید لیں کہ یار لائیے ہمارے پاس تو اتنے روپے ہیں اس نے وہ بل دکاندار سے مانگا تو وہ جو تھا اس نے سارے پیسے اپنی طرف سے ادا کیے میں نے کہا حضرت میں یہ اس لیے زیادہ زیادہ مہنگا سودا اور ایسی چیزیں اور یہ زیادہ خرید رہا تھا کہ پیسے دینے کی میں نے نیت کی ہوئی تھی تو نے کہا نہیں یہ پیسے میں دوں گا اس نے جواب میں کہا کہ حضرت آپ اگر آپ نے اپنی زندگی پیسہ کمانے میں لگائی ہوتی تو ہم آپ کا پیسہ آپ خرچ کرواتے ہیں تو آپ کی زندگی جہاں پر لگی ہے تو اس کا ہی نہیں ہم پر حق آتا ہے کہ آپ یہی کام ہم کریں گے تو مطلب اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے ایسے طریقے سے دیتا ہے ایسا دس بدست ہوتا جائے ہاں جی، یہاں پر ایک زیادہ تو کہتے پیر دس بدست دس بدست علمگر عالمگیر پر ہمیں زور کھا رہا ہے دیکھنا تھا پتہ ہے پشاور میں ایک تو کہتے پیر دس بدست مطلب وہاں پر جائیں برسات پر اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے مل جاتی ہے چیز پیر دس بدست اس کا نام ہے شیخ جنید بابا زنانا دعا جنانا شیخ جنید بابا تک باندھا بسوں رخبانی بدنی بیا خالی بند کہ شیخ جنید بابا پر ہفتے کے دن جایا کرو جمعی جمعی پر پر بولنا زمین بدنی تتلی شراغ لکھی یا خالی ہے یا خواب آرام ہے تو میں نے کوئی اشعار خامد ہوگا کسی عورت کا تو اس نے کہا ہوگا کہ جبران تو ساری دنیا رہتی جاتی ہے میرے کام بھی ہوتے اتنا غم ہوتا ہے تو اگر ہفتے کے دن جایا کرے تو زیادہ شوق کیسا نہیں ہفتے کے دن فارغ ہوتے ہیں پھر لوگوں کے مطالعہ بات سنتے ہیں تو مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر سے عطا فرماتے ہیں لیکن غیر سے عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وہ ترتیب ہے غیبی کھلم کھلا اس طرح ہو جایا کرے پھر تو چلو واقعہ یاد آ گیا آپ کو سنائے اگر مولانا سبودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور وہ مولانا احمد علی راوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں مولانا اجمل صاحب جو آج کل ان کی جگہ پر بیٹھتے ہیں ان کو برس وی صاحب نے یہ واقعہ سنایا انہوں نے فرمایا کہ برخدار میں نے ساری عمر اپنے دل کو حسد سے پاک رکھا ہے لیکن ایک دن تمہارے دادا کے ساتھ حسد ہوا ہے ویسے کہ میں کراچی میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا مدرسے کے ساتھ آنے لگے کہ یہ اگر مولانا احمد مدر لاہوری صاحب کے لیے آج تشریف لا رہے ہیں خیبر میر سے تو ہم ان کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں کہ مدرسے کے مولیوں کی فہرست ختم نہیں کہ طلبا آنے لگ گئے کہ مولانا لاہوری آ رہا ان کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کیا ان کی فہرست ختم ہوئی جدھر سے ٹیلی فون آ رہا ہے مفتی شفی صاحب کا ٹیلی فون آ رہا ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں آپ جانا چاہتے ہیں تم آپ کو بھی ساتھ لیں میرے خیال ہے کیسے موری صاحب ساری کراچی کو وہ کر دیا گرم برم کر دیا تو کہتے سب لوگ جا رہے میں بھی چلا گیا تو کہتے میں نے الگا کر کے ان سے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ سارے لوگوں کو آپ نے جو ہے پریشان کر دیا تو اس میں کیا یہ اس میں کیا خفیہ بات ہے کہ میرا خیال ہو سکتا ہے ان کا تصرف ہو تصرف جو ہے تو وہ ولایت نہیں ہوتی نا تصرف ولایت نہیں ہوتی ہے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں پیسہ اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے سلے کے ساتھ تصرف ہوتا ہے ہاں جی، صاحب اس طور تصرف بتایا تھا اس کے والد صاحب کو مبشر کے ہاں، یہ تصرف ہوتا ہے یہ ولایت نہیں ہوتی تو خیر ان سے میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے لوگوں کا یہ رجوع کیوں ہو رہا ہے آپ کی طرف یہ راز ہمیں بتاؤ تو انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بتاؤں تو نے کہا بتاؤ انہوں نے کہا کہ دیکھو ساری عمر دن کا میں نے کام کیا ہے اور کسی جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا ہوں تو کرایہ بھی میں نے اپنا خرچہ کیا ہے اور وہاں جا کر کھانا بھی میں نے اپنا کھایا ہے تو ایسے کھانا بھی نہیں کھاتا تھا رحمۃ اللہ لوگوں کو کھانا نہیں کھاتے کیونکہ کھانے کی بوجھ